قاسم بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے قاسم نے عبید اللہ سے سنا تھا اور عبید اللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غیر مرد کے ساتھ تہمت لگائی اور کہا کہ عورت کا حمل میرا نہیں ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دونوں میاں بیوی نے اللہ کے فرمان کے مطابق لعان کیا اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ عورت ہی کا ہوگا اور لیان کرنے والے دونوں میاں بیوی میں جدائی کروا دی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو اڑتالیس